سفیان نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو نے اور ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعرا کے کلام میں سے سچا کلمہ البید کا مصرعہ ہے جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب مادو مفنا ہونے والا ہے امیہ بن ابی صلت شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو سینتالیس